پاکستان کیٹیگری کے اندر تو گھس گئے ہیں لیکن ہم آگے انوائٹ کریں مجھے روم کے اندر مجھے انوائٹ کریں روم کے اندر میرے پاس اس میں روم نظر نہیں آ رہا مجھے وہ بالکل وائٹ وائٹ آ, وہ آ رہا ہے اسپیڈ سلو ہوتی ہے نا تو وہ اسپیک جو ہے نا اوپن تو کیا آپ نے لیکن میں کہہ رہا ہوں روم کے اندر سے مجھے نا انوائٹ کریں آپ انوائٹ کرنے کا طریقہ وہ اس میں آپ وہ کریں لیں اتنی دیر آپ مائک لے لیں ان اسپیک پہ مائک لے لیں کیونکہ میرا جو ہے وہ نہیں ہو رہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ صحیح دن وعلیکم السلام ہم نے آج پڑھنا ہے فیل معروف فیل معروف فیل معروف کیا ہوتا ہے وہ معروف یعنی جان پہچان والا معروف کہتے ہیں نا جان پہچان والا معروف تو کہتے ہیں فیل معروف وہ فیل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو کرنے والا کون سا فائل تو فیل معروف کیا ہوگا جس کا فائل معلوم ہو وہ فیل معروف ہوتا ہے جیسے زئی باز زید نے مارا بھائی کام کس نے کیا ہے زید نے کیا ہے تو پتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے مارنے والا کون ہے تو زید ہے تو اس سے کیا معلوم ہوگا کہ فائل معلوم ہے تو اس کو کیا کہیں گے فیل معروف تو زارابا کیا ہوگا زارابا فیل معروف ہوگا ٹھیک ہے زارابا فیل معروف ہوگا اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے تو فائل زید ہے اور فیل زارا با ہے اور وہ فیل معروف ہے کیونکہ اس کے فائل کا پتہ ہے فیل مجھول وہ فیل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو کام ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کس نے کیا ہے مجھول مجھول ہوتا ہے نا جو حالت سے پتہ ہی نہیں ہے کام ہو گیا ہے لیکن کیا کس نے ہے تو فیل مجھول وہ فیل ہے جس کے کرنے والا معلوم نہ ہو جیسے زوریبا امر امر مارا گیا بھائی امر کی پٹائی لگی ہے جی امر کو امر کو مار مارا گیا امر مارا گیا زوریبا امر بھائی امر کو کس نے مارا ہے پتا نہیں ہے امر کو مارا کس نے یہ نہیں پتا تو کیا ہوگا زوریبا امرون تو امر کی پٹائی لگی اب معلوم نہیں ہے تو یہ زوریبا کیا کہلائے گا پھیلے مجھول کیوں کیونکہ اس کے مارنے والے کا پتا نہیں کام کرنے والے کا پتا نہیں ہے زوریبا پھیلے مجھول اسے کرنے والا معلوم نہ ہو اس میں معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے ٹھیک ہے تو ایک ہو گیا معروف اور ایک ہو گیا مجھول آگے چلتے ہیں انگلش کے اندر ہم استعمال کیا کرتے ہیں ٹرانزیٹو وربس اور ان وربس انگلش کے اندر ٹرانزیٹو وربس وربس اور ہم اردو کے اندر عربی کے اندر استعمال کرتے ہیں لازم اور متعدی لازم اور متعدی لازم کیا ہوتا ہے وہ فیل ہے جو فقط فائل پر پورا ہو جائے بات سمجھ میں آ جاتی ہے یعنی فائل کی فیل اور فائل آ جاتے ہیں بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کو ہم کہتے ہیں فیل لازم ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی مفول وغیرہ کی کسی اور چیز کی آگے ضرورت نہیں پڑتی تو فیل لازم کیا ہوتا ہے جو فقط فائل پر پورا ہو جائے یعنی اس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے تو فیل لازم ہوگا جو فقط فائل پر پورا ہو جائے جیسے جلسا زئی دن زید بیٹھا جل دن زید بیٹھا وہی زید بیٹھا اب کس پر بیٹھا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس وہی زید بیٹھا کام ختم ہو گیا سا زید تو یہ کیا ہو گیا فائل پر پورا ہو گیا جالا سا زید بیٹھا زہاب امرون امر گیا تو دیکھیں زہاب فیل ہے اور امرون اس کا فائل ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ فیل کس پہ پورا ہو گیا صرف فائل پر پورا ہو گیا جب فائل پر پورا ہو گیا اس کو ہم اس فیل کو ہم کیا کہیں گے فیل لازم تو جلاسا کیا ہوگا فیل لازم زہبا کیا ہوگا فیل لازم ٹھیک ہے نا یہ فائل پر پورے ہو جاتے ہیں آگے ہمیں مفول کی ضرورت نہیں رہتی تو جلسہ اور زہبا کیا کہلائیں گے فیل لازم اگلی بات ہے فیل متعدی فیل متعدی کیا ہوتا ہے وہ فیل ہے جو فائل و مفول دونوں پر پورا ہو خالی فائل سے پورا نہیں ہوتا متعدی کا کیا مطلب ہے کہ جی متعدی ہے آگے بات جاری ہے ٹھیک ہے نا تادیہ کیا ہوتا ہے آگے جانا تو یہ کیا ہوگا متعدی جو وہ فیل ہے جو فائل و مفول دونوں پر پورا ہو یعنی فائل سے خالی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک مفول نہ آئے دیکھیں دیکھیں سارا بات زید زید نے مارا آپ فوراً کہیں گے زید نے مارا ہے بھائی جب زید نے مارا ہے مارا ہوگا نا وہ بندہ کون ہے تو فائل پر بات پوری نہیں ہو رہی تو میں کہتا ہوں زارابا زید امرن زید نے امر کو مارا اگر میں کہتا ہوں زید نے مارا تو آپ کو تجسس ہوگا نا تجسس کیا تجسس ہوگا آپ کہیں گے کس کو مارا ہے زید نے تو میں کہتا ہوں امرن امر کو مارا زارا با امرن تو یہ کیا ہوا متعدی کیا ہوتا ہے کہ جو فائل اور مفول دونوں پر پورا ہو تو جیسے ذرا با ان امرن زید نے امر کو مارا زید نے امر کو تو متعدی وہ ہے جس کے لیے مفول کی ضرورت بھی ہوتی ہے متعدی وہ ہے جس کے لیے مقبول کی ضرورت بھی ہوتی ہے خالی فائل پر بات پوری نہیں ہوتی اور لازم کیا ہوتا ہے جو فقط فائل پر پورا ہو جاتا ہے جو فقط فائل پر پورا ہو جائے تو وہ کہلاتا ہے لازم اور جو فائل اور مفول دونوں پر پورا ہو وہ کہلاتا ہے متعدی ٹھیک ہے جی تو یہ آگے بات آگے انگلش میں کرتے ہیں first person second person third person ٹھیک ہے نا first person second person third person دیکھیں کون کون بندہ ہو سکتا ہے میں اپنے بارے میں کوئی بات کروں یعنی متکلم متکلم کون ہوتا ہے جو بات کرنے والا ہے میں اپنے بارے میں بات کروں گا یا میں آپ کے بارے میں بات کروں گا جسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نمبر تین کہ میں کسی غائب کے بارے میں بات کروں میں کسی غائب کے بارے میں بات کروں کہ فلاں جی آدمی تو ہاں، اپنے بارے میں بات کی جا سکتی ہے یا حاضر جو سامنے ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے یا وہ بندہ جو غائب ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں نے کھایا تو یہ کیا ہوگا میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا تو بھائی یہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے میں کسی کے بارے میں کہتا ہوں جی فلاں زید نے کھانا کھایا زید نے زید موجود نہیں ہے وہ غائب ہے تو وہ کیا ہوگا وہ غائب کے متعلق تو جو ہوتے ہیں یہ first person second person third person وغیرہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری اس میں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ہوتا ہے غائب غائب کیا ہوگا جائے گا غائب ہوگا کہ جی جو بندہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنا غائب ٹھیک ہے نا تو غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو جس سے بات نہ کی جائے یعنی جس سے بات نہ کی جائے وہ ہوتا ہے غائب غائب جس سے بات نہ کی جائے حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے حاضر کیا ہوتا ہے جس سے بات کی جائے اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں متکلم کسے کہتے ہیں بات کرنے والے کو کہتے ہیں متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا ٹھیک ہے نا تو غائب جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں اور حاضر جس سے بات کی جا رہی ہے اور متکلم جو خود بات کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ چیزیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو first person second person third person ہمیشہ فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے متکلم ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے بات آسان ہے مشکل ہے آسان ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کوانٹٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کوانٹٹی کے حوالے سے بھائی دیکھو اگر ایک آدمی ہوگا تو کیا کہلائے گا واحد واحد اگر دو آدمی ہوں گے تو ہو گیا ہوں گے دو ہوں اور اگر دو سے زائد اس کہتے ہیں جمع عربی کے اندر نا ایک خاصیت ہے آپ دیکھیں گے اردو وغیرہ کے اندر انگلش وغیرہ کے اندر کیا ہوتا ہے singular plural singular plural singular ایک اور پلورل ایک سے زائد ٹھیک ہے یعنی جمع اردو میں بھی ہوتا ہے واحد اور جمع ایک اور ایک سے زائد جمع ہوتی ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا عربی میں ایک اور چیز آتی ہے عربی میں واحد ہوتا ہے تسنیا ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے واحد ایک تسنیا دو تسنیا ٹھیک ہے نا تسنیا اور دو سے زائد کیا ہوتے ہیں جمع ٹھیک ہے نا تسنیا دو کو کہتے ہیں تسنیا ٹھیک ہے جی دو کو تسنیا کہتے ہیں اور دو سے زائد کو کیا کہتے ہیں جمع کہتے ہیں تو باہر ایک کو تسنیا دو کو دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں اتنی بات بھی ہوگی یہ بھی بڑی آسان بچوں والی بات ہے اب جو بات آ رہی ہے نا یہ بات یاد رکھیے گا یہ صرف کے اندر بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اب میں آگے کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ صرف کے اندر بہت امپورٹنٹ بات ہے مشکل نہیں ہے بہت آسان چیز ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنی پڑتی ہے توجہ کریں گے چیز بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اور ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی بس پھر کام بڑا آسان ہو جائے گا نہیں سمجھ آئے گی میں پانچ دفعہ دس دفعہ جتنی دفعہ کہیں گے اتنا سمجھاؤں گا لیکن اس کو سمجھنا ہے آپ نے آگے جی حرف اصلی حرف اصلی حرف اصلی اس کو کہتے ہیں حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو فا یا عین یا لام کی جگہ جو آئے گا نا اس کو کہتے ہیں حرف اصلی فا عین اور لام آپ کہیں گے یہ فا عین اور لام کیا ہے بھی آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے تو فا عین اور لام کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں حرف اصلی کہتے ہیں بات فا اور لام کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو کہیں گے حرف اصلی پس جو ہر فا کی جگہ ہو پس جو ہر فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ اور جو لام کی جگہ اس کو لام کلمہ کہتے ہیں جو فا کی جگہ ہو وہ فا کلمہ جو عین کی جگہ ہو وہ عین کلمہ اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں سمجھ آئے گی ابھی آپ فکر نہ کریں سمجھ آئے گی جیسے ناسارا ناسارا فعلا ناسارا فعلا دیکھیں اب ترازو کو ہوتا ہے نا ترازو ترازو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک طرف کیا رکھتے ہیں پتھر رکھتے ہیں ایک کلو کا دو کلو کا تین کلو کا جو پتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے وزن جو ہوتا ہے دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈالتے ہیں جی اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں مثلا چینی آپ شاپنگ بیگ کے اندر آپ نے چینی ڈالی ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے ایک کلو چینی چاہیے تو دکاندار ایک طرف پتھر رکھتا ہے ایک کلو والا دوسری طرف وہ چینی ڈالتا جاتا ہے اس کے اندر وہ کرتا ڈالتا جاتا ہے ڈالتا جاتا ہے چیک کرتا جاتا ہے جی کلو کے برابر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کیا ہوتا ہے یہ وزن کرنا ہوتا ہے تو کلو ہوگا تو کلو کا پتھر رکھنا پڑتا ہے دو کلو چاہیے تو دو کلو کا پتھر رکھے گا پانچ کلو ہو تو پانچ کلو کا پتھر رکھے گا ٹھیک ہے نا یہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں جو دو پلڑے ٹھیک ہے اس کو میزان بھی کہا جاتا ہے نا میزان میزان ترازو جو ہے میزان تو جتنا آپ ایک طرف وہ کرتے ہیں اتنے ہی آپ دوسری طرف وہ بڑھاتے جاتے ہیں اگر آپ کو دو کلو پتھر رکھا ہے تو پھر آپ دو کلو اس میں چینی ڈال رہے ہیں چینی ڈالتے جائیں گے یعنی دونوں پلڑوں کو برابر کرنا ہوتا ہے اب عربی کے اندر بھی وزن پہچاننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وزن کرنا ٹھیک ہے نا وزن کرنا تو وزن کرنا کیا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے فا کلمہ آیا کرتا ہے پھر عین کلمہ آتا ہے پھر لام کلمہ آتا ہے یہ فا عین اور لام آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ یہ یہ پتھر ہیں فا عین اور لام کے ہیں وہ پتھر ہیں جو آپ ایک پلڑے میں رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے کے اندر آپ مختلف چیزیں رکھتے جائیں گے مختلف پلڑے کے اندر دوسرے پلڑے میں آپ مختلف چیزیں رکھتے جائیں گے اس کا وزن برابر کرنے کے لیے اب دیکھیں آپ کے پاس نا ایک کلمہ آیا ایک کلمہ لفظ آ گیا ایک کلمہ کیا آ گیا نسارا کلمہ آپ کے پاس نسارا ٹھیک ہے نا یہ آپ نے اس کا کرنا ہے آپ نے اس کو تولنا ہے بھائی یہ نسارا چیز ہے اس کو تول کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو تولنا ہے آپ نے جب تولنے کے اندر کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین پتھر تھے ایک تھا فا ایک تھا عین ایک تھا لام ایک تھا فا ایک تھا عین ایک تھا لام تو جو نسارا پہلے فا آیا کرتا ہے پھر عین آیا کرتا ہے پھر لام آیا کرتا ہے تو آپ دیکھیں نسارا میں سب سے پہلے نون آیا تو نون کس کے مقابلے نون کا نون کا پلڑا نون کس کے مقابلے میں ہوگا فا کے مقابلے میں ہوگا سواد کس کے مقابلے میں ہوگا آئین کے مقابلے میں ہوگا اور را کس کے مقابلے میں ہوگا لام کے مقابلے میں ہوگا ٹھیک ہے نا نون فا کے مقابلے میں سواد آئین کے مقابلے میں را لام کے مقابلے میں تو کیا ہوگا تو ہم کہیں گے نون کیا ہے فا کلمہ ہے نون کیا ہے فا کلمہ کیونکہ یہ کس کے مقابلے میں ہے فا کے مقابلے میں ٹھیک ہے سواد کیا ہے کلمہ ہے کیونکہ یہ این کے مقابلے میں ہے اور را کیا ہے لام کلمہ ہے کیونکہ یہ کس کے مقابلے میں ہے تو میں نے آپ کو بتایا فالا کیا وہ پتھر ہے جو آپ رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں آپ رکھ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں تو نون فا کلما ہے سعد عین کلما ہے اور را لام کلمہ ہے تو جو تو فا عین اور لام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں نا فا عین اور لام کے مقابلے میں وہ کیا کہلاتے ہیں حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں حروف اصلیہ اور جو ان کے مقابلے میں نہ آئیں تو وہ کیا ہوگا وہ پھر کہلائیں گے زائد وہ کیا کہلائیں گے زائد جو فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ آئیں تو وہ کیا کہلائیں گے زائد حروف اصلیہ جو فا عین اور لام کے مقابلے میں آتے ہیں اور جو اس کے مقابلے میں نہیں آتے اس کی مثال میں پچھلے سالوں میں بھی دی تھی جکسا پزل ہوتے ہیں نا جکسا پزل جکسا پزل میں کیا کام کیا جاتا ہے آپ کو کیا کر دیا جاتا ہے آپ کو ایک شکل دے دی جاتی ہے اور وہ مختلف قسم کے آپ کے پاس جو ہوتے ہیں کارڈ کارڈ کے مختلف بلاکس بنے ہوئے ہوتے ہیں کارڈ ہوتے ہیں ان کارڈز کو آپ جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں آپ کیا بناتے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ شیر کی شکل ہے شیر ودیا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے اب ان کارڈز کو جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں تو آپ وہ جو ہم دیکھتے ہیں جی شیر کی دم اس دم کے مقابلے میں آئے فلاں سر ادھر رکھنا چاہیے فلاں ادھر رکھنا چاہیے تاکہ اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل چیزوں کو اصل کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں شیر ہوتا ہے تو شیر کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوگا نا ایک بیک گراؤنڈ جو پکچر ہوتی ہے شیر کسی جگہ کھڑا ہے جنگل میں کھڑا ہے یا کچھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس شیر کی دم کو اصل شیر کے ساتھ یعنی دوسری جو پوری پکچر آپ کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو تو جو تو کیا آ جائے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو تو آ جائے کس کے مقابلے میں وہ شیر کے مقابلے میں آ جائے جو جو کچھ چیزیں آپ جوڑتے جا رہے ہیں ان کو تو کیا کہلائیں گے اصلیہ اور جو بیک گراؤنڈ پیچھے آ رہا ہوگا جو اس شیر کے مقابلے میں نہیں آ رہا بلکہ وہ جو بیک گراؤنڈ پیچھے درخت ہیں دوسری چیزیں ہیں وہ کیا کہلائیں گے حروف زوائد کہلائیں گے تو جو فا این لام کے مقابلے میں آئے وہ حروف اصلیہ اور جو فا این لام کے مقابلے میں نہ آئے وہ کیا کہلائیں گے حروف زائدہ کہلائیں گے کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی اچھا اب دیکھیں آپ ذرا حرف زائد کسے کہتے ہیں یہی بات کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو فا این لام میں سے کسی جگہ پر نہ ہو فا این لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو جیسے اجتانا با دیکھیں اجتانہ با آپ کو ایک وہ دیا گیا اس کو آپ نے تولنا ہے ایک ورڈ دیا گیا آپ کو کیا وہ ورڈ کیا ہے اجتانابا اجتانابا کو جو آپ نے تولا نا تو اس کا وزن آپ کے پاس نکلتا تھا افطا کیا نکلتا تھا افطا اجتانابا تانبا تو دیکھیں اجتانابا میں حمزہ آیا نا شروع میں افطاع کے شروع میں بھی کیا ہے حمزہ ہے یہ حمزہ اچھا اس کو الف نہیں کہنا یہ بات یاد رکھیے گا اجتانابا میں کیا ہے شروع میں حمزہ ہے افطاع کے شروع میں بھی کیا ہے حمزہ ہے فرق کیا ہوتا ہے ان دونوں کا دیکھیں جو الف ہوتا ہے نا اس کی حرکت وغیرہ نہیں ہوتی نہ وہ ساکن ہوتا ہے نہ حرکت ہوتی ہے الف ٹھیک ہے جس کے اوپر سکون آ جائے جزم وغیرہ آ جائے جزم وغیرہ آ جائے یا حرکت آ جائے اس کا کہتے ہیں حمزہ کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو اس کو کہتے ہیں حمزہ تو اجتانا میں یہ الف نہیں ہے شروع میں یہ کیا ہے حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے نا ٹھیک ہے تو اجتانہ با افتا اعلی تو دیکھیں حمزہ حمزہ کے مقابلے میں آیا یہ فا این لام کے مقابلے میں نہیں آیا حمزہ حمزہ کے مقابلے میں یہ فا این لام کے مقابلے میں نہیں آیا نا اس کا مطلب ہے یہ حمزہ حمزہ فا این لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا تو یہ حرف زائد ہے ایک بار اچھا جیم کس کے مقابلے میں آ رہا ہے جیم آ رہا ہے فا کے مقابلے میں جیم آ رہا ہے فا کے مقابلے میں تو یہ کیا کہلائے گا حرف اصلی کہلائے گا کیوں کیونکہ یہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے حرف اصلی کہلائے گا جیم اچھا جی آگے تا ہے اجتانا با میں تا ہے افطلا میں بھی کیا آگے تا ہے اجتانا با میں تا ہے افطلا میں بھی تا ہے تو تا تا کے مقابلے میں آگے تو یہ کسی کے مقابلے فا لام کے مقابلے میں نہیں آ رہی نا تو جب فا لام کے مقابلے میں تا نہیں آئی تو اجتانا با میں جو تا ہے نا یہ بھی کیا ہوگی حرف زائد ہوگی اجتانا با میں تا حرف زائد ہوگی اچھا آگے چلتے ہیں نون نون کس کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کا نون آ رہا ہے عین کے مقابلے میں اس کا نون آ رہا ہے عین کے مقابلے میں تو نون کیا ہوا حرف اصلی ہوا یعنی یہ کیا ہو گیا عین کلمہ ہو گیا اچھا جی با آ رہا ہے اجتنابا میں با آ رہا ہے وہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے لام کے مقابلے میں وہ آ رہا ہے لام کے مقابلے میں تو با کیا ہو جائے گا لام کلمہ ہو جائے گا تو اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے نون مفتو این مفتو کی جگہ ہے نون مفتو این مفتو کی جگہ ہے اور با مفتو لام کی جگہ ہے تو پس اس میں حروف اصلی کون سے ہیں جین نون اور با جین نون اور با کیا ہوں گے حروف اصلی اور حمزہ اور تا کیا کہلائیں گے حروف زائد کہلائیں گے حروف زائد کہلائیں گے تو جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں نا جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں حروف اصلیہ دیکھیں نا با لام کے مقابلے میں کیا آ آ نہیں رہا اجتانا با اجتانا با اور اتنا با با آخر میں آ رہا ہے اور افتاح کے اندر افطا کے آخر میں کیا آ رہا ہے لام آ رہا ہے اجتانا با کے آخر میں با آ رہا ہے اور افطلہ کے آخر میں لام آ رہا ہے تو با لام کے مقابلے میں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا با لام کے مقابلے میں آ گیا نا ٹھیک ہے اس کا اس کا مادہ کیا کہلائے گا اس کا مادہ ہوگا جیم نون اور با یعنی حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں نا ان کا کہلاتے ہیں حروف اصلیہ کیا کہلاتے ہیں روف اصلیہ کہلاتے ہیں مادہ روف اصلیہ کیا کہلاتے ہیں مادہ مغز یعنی جس کے اوپر ساری بنیاد ہوتی ہے حروف اصلیہ تو وہ کہلائیں گے مادہ تو اس کا مادہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی اس تانامہ کا مادہ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی جو فا این لام کے مقابلے میں آ رہے ہوں گے نا جو حروف اصلیہ ہوں گے تو آپ نے کہا کہ جی یہ کیا ہوگا جیم نون اور با مادہ یہ ہوگا اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ کبھی کہتے ہیں فا آلہ کبھی کہتے ہیں افتا اعلیٰ یہ کیا بات ہے تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ وزن کیسے نکالتے ہیں وزن کیسے آتا ہے ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آئے گی ہم نے کہا تھا نسارا فعلا کے وزن پر ہے اجتانا با افطا کے وزن پر ہے یہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی ٹھیک ہے ٹوٹل بائیس بائیس قسم کے وہ آئیں گے اور اس سے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اتنی سی یہ بات تھی اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے اور اس کو یاد کرنا ہے ویسے بھی کل سبق نہیں ہوگا پرسوں بھی نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے اتنا یاد کرنا ہے میں نے ہاں، جو ہے وہ منڈے کو آپ لوگوں سے یہ وہ کرنا ہے پوچھنی ہے چیزیں علم کی تعریف سے لے کر یہاں تک منڈے کو انشاءاللہ یہ یہاں تک میں نے یہاں سے چیزیں پوچھنی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے شروع کی چیزیں تھوڑی سی محنت کر لیں انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی چلیے پھر السلام علیکم و اللہ